حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھتے دیکھا حتیٰ کہ آپ عمر رسیدہ ہو گئے تب آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے حتیٰ کہ جب چالیس یا تیس آیتوں کے برابر قرات رہ جاتی تو کھڑے ہو کر یہ قرات کرتے اور سجدہ کرتے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستائیس